مسعد بن سعد سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کمائے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص ایک ہزار نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ سو بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو باون